آخری عمر زیادہ استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں کثرت سے یہ دعا پڑا کرتے تھے سبحان اللہ و بمدی استطف فر اللہ علیہ دعا کا ترجمہ میں اللہ کی خوب پاکی بیان کرتا ہوں اور تعریف بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ دعا بہت پڑھنے لگے ہیں سبحان اللہ و ہمدی استغفر اللہ و اطوب علیہ اس کی کیا وجہ ہے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا تھا کہ میں عن قریب اپنی امت میں ایک علامت دیکھ لوں گا اور جب میں وہ علامت دیکھوں تو میں یہ دعا زیادہ پڑھوں سبحان اللہ و ہمدی استغفر اللہ و اطوب علیہ اب میں وہ علامت دیکھ چکا ہوں اور وہ یہ ہے ادا جا نصر اللہ ولفت یعنی فتح مکہ ورائت الناس يدخلون سید خلون عن عائشة رضي اللہ عنها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اللہ قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال خبرني ربي أني سآرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا مجلس میں استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کچھ کلمات ادا فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے بارے پوچھا حضرت نے فرمایا اگر انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں تو یہ کلمات مور کی طرح ہو جائیں گی قیامت تک اور اگر کچھ اور باتیں کی ہیں تو یہ کلمات کفارہ ہو جائیں گے کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک ترجمہ اے پروردگار آپ پاک ہیں پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں ان عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کان اداس مجلس بکلم فسالته عائشه عن الكلمات فقال ان تكلم بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيامه وان تكلم بغير ذلك كان كفاره له سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك